حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ علی شہنشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ توحید کے دنیا میں پرستار بہت ہیں اللہ کو ہے در سب پجاری نہ ملے گا قاری کو مل جائے گا قرآن جہاں میں قرآن کو شبیر سفاری نہ ملے گا علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ ایک وجب اللہ ایک ہے سار سخاہی سخا ہی سخا ایک عطا عطا ہی علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی کا نام زمیں جس کی ہے بادشاہی علی کا بیٹا حسین ہے وہ وصی نے یہ دی گواہی ہے تو وجہ اللہ ایک ہے سار اللہ ایک عطا ہے ایک سخاہی سخا ایک حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ سخی ہے ایسا حسین میرا جو سنگریزوں کو در بنا دے حسین جس پر نگاہ ڈالے تو ایک لمحے میں ہر بنا دے ایک وجہ اللہ ایک ہے سار اللہ سخا ہی سخا ایک ہی عطا علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعت جو بچپنے میں بدل کے رکھ دے حسین ہے نام اس جری کا جو فرق باطل کچل کے رکھ دے علی کو دنیا سمجھ نہ پائی کہ جس کو کہتے ہیں شیر ازدان علی کے ہاتھوں میں ہے وہ قوت کہ ساری دنیا مسل کے رکھ دے مسل کے رکھ دے ایک وجہ اللہ ایک ہے سار اللہ ایک وجہ اللہ ایک ہے سار اللہ ایک سخا ہی سخا ایک عطا ہی عطا علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ صدیوں کے انتظار کا ایسا سلا دیا دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا تیرا رجب علی سے یہ بولا خدا کا گھر تیرا سے یہ بولا خدا گھر قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا علی شہنشاہ حسین بادشاہ شہنشاہ حسین بادشاہ حسین مرض سما کا مالک جہاں میں جو کچھ ہے سب کا مالک حسین سردار ہے جنا کا حسین مرضی رب کمال ہے ایک وجہ اللہ ایک ہے سار اللہ ایک سخا ہی سخا ایک عطا ہی عطا علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ حسین دستور کربلا کا جہاں کو اب تک رہا ہے حجاب میں بھی علی کا بیٹا نظام ہستی چلا رہا ہے ایک اللہ ایک سار اللہ ایک ہی اللہ ایک عطا ہی ایک علی ہی حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ واجب ہر ایک سانس پہ رفان یہی ہے ہر وقت یا حسین سجا ہو زبان پر دن دی بس نام علی وقت قضا ہو زبان پر حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ بادشاہ بادشاہ حسین